یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا ان سے ادھر کچھ اسی لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے